اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعد العقدة من قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا قال يا إحترام صدر جلسة معزز علماء الكرام سامين نظام اور پردہ نشین خواتین اللہ تبارک تعالیٰ کا انتہا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے آج اپنے پاکیزہ اور مقدس دین کی عزت سے جلا کر گایا اللہ تعالیٰ ہمارے جوانوں کو کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے گائے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبق بنائے معذر تعلیم احترام یہ امت محمدیہ صلی والے وسلم کائنات میں بڑی قیمتی امت بلکہ سب سے قیمتی قوم ہے اس امت اور اس قوم کی نسبت امام الانبیاء فاطم الانبیاء شاقی مکسر ساقی اوسر سرور پودنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت اونچا مقام ہے اس امت کا بہت اونچا درجہ ہے اتنا اونچا مقام اور اتنا اونچا درجہ بہت سارے پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے اللہ ہماری پیغمبری دینے اور اس امت میں آقا کا غلام بنا کر دے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ نبی نارے کی صلاح و سلام کی دعا کو قبول کر لیا اور پیغمبر کی دعا قبول نہیں ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ نبی نارے کی صلاح و سلام قیامت کے قریب بحثیت امت آئیں گے پیغمبر نہیں آئیں گے کا سلسلہ نبوت کا سلسلہ اور کا سلسلہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا حضرت علیہ السلام آپ کے غلام بن کر آئیں گے انجیل پر نہیں کلام پاک پر عمل فرمائیں گے اپنی روایتوں پر نہیں سرور قوانین آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل پر پائیں گے آپ کی لائی ہوئی شریعت اور اللہ کا آپ پر نازک کرتا قانون اتنا پختہ ہے اتنا حتمی ہے اور اتنا یقینی ہے کہ حضرت ارے اس تو وہ سلام جیسے کے بھی اگر آئے اور اپنی انجیل پر عمل کرے اللہ تبارک تعالی ان کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جو آپ کے ناپروانوں کے ساتھ کرتا ہے کوئی گنجائش نہیں اور کوئی اس میں جھوٹ نہیں ہے آپ نے فرمایا موسا و عیسہ لما وسیع عزت کی لائی اگر حضرت موسا اور حضرت عیسیٰ زندہ ہوتے اور میری امت میں آتے میری قوم میں آتے فرمایا حضرت موسا علیہ السلام و کو اجازت نہیں ہوگی توریت پر عمل کرنے کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام و سلام کو اجازت نہیں ہوگی ان جیل پر عمل کرنے کی لما مسیح ہوا علت دیواری اگر انہیں جنت چاہیے اگر انہیں اللہ کی رضا چاہیے اللہ کی خوشنوی چاہیے تو سوائے میری طرح اور میرے نقش قدم چلنے کے ان کے لیے اور کوئی چار کار نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب پیغمبر ہیں حضرت موسا علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پاکیزہ اور مقدس کلام میں پیغمبروں کے تذکرے میں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسا علیہ السلام و سلام کا فرمایا ہے پیغمبروں کے لیے نجات اللہ کے قرآن میں اگر آئے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آج کی یہ امت آج کی یہ قوم جو راہ راست سے بچی ہندی ہے کام کر رہی ہے یا عیسائی کام کر رہی ہے یا بھیڑوں کے کام کر رہی ہے یا جوانوں کے کام کر رہی ہے یا کافروں کے یا مشرقوں کے پیغمبر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑے نجات کا راستہ نہ ملے اور آپ کی امت میں آپ کی قوم میں آج کا مسلمان پیدا ہو کر یہودیوں کے طریقے اپنائے عیسائیوں کے طریقے اپنائے اپنا کے طریقے اپنائے سواروں کے طریقے اپنائے فلم میں کام کرنے والے بگڑے اور رنڈیوں کے طریقے اپنائے کیا یہ جنت میں جا سکے گا کیا یہ دنیا میں کامیاب ہو سکے گا کیا خبر میں اللہ کا عذاب اسے نہیں چھوئے گا ہمت کی بنیاد پر اور کس طاقت کس قوت کس مال اور دولت اور سلطنت کی بنیاد پر داڑھی بنانے والے نے آقا کے چہرے کو نکالا نماز توڑنے والے تجھے ہمت کیسے ہوگی اللہ کے گھر کو اعلان کرنے کی کافروں سواروں کے طریقے پہنچانے والے خدا کا خوف نہیں ہے تجھے نبی کی محبت نہیں اور کی عزمت نہیں پیغمبر حضرت موسا اور حضرت علیہ السلام اللہ آقا نے فرمایا لگا وسیع ہوگا علت میرے نقش قدم پر نہ چلے ان کو نجات نہیں ملے گی پیغمبروں کو نجات نہ ملے اور سود کھانے والے کو نجات مل جائے پیغمبروں کو نجات نہ ملے حرام کے لطف کھانے والے کو نجات مل جائے گی پیغمبروں کو نجات نہ ملے نماز کا قتل کرنے والوں کو نجات مل جائے گی پیغمبروں کو نجات نہ ملے گھر گھر سلیمہ کاٹا ناپ کانے کاٹا بنانے والوں کو نجات مل جائے گی پیغمبروں کو نجات نہ ملے عورتوں کو دیر بھر کا رنگین ہونا بازاری عورت بنا کر شادی محلوں میں گھمانے والے ہر بازاروں میں گھمانے والے اور سڑکوں کی بنانے والوں کو نجات مل جائے گی کون سے دھرم کا تو ماننے والا ہے کون سے مذہب کا تو ماننے والا ہے کون سی کتاب پر تیرا ایمان ہے ماں باپ نے تجھے بچپن میں مکتب میں بھیجا تھا کیا ایمان مجمل اور ایمان مفصل نہیں بنایا تھا آمن تو وہ بنا ہی وہ ہی وہ رسولی ہی وہ لوگ اللہ پر ایمان اللہ کے کتابوں پر ایمان اللہ کے فرشتوں پر ایمان اللہ کے رسولوں پر ایمان قیامت کے دن پر ایمان مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان قبر کی زندگی پر ایمان تقدیر پر ایمان مانا تھا نہیں مانا تھا اور آج کیا کہہ رہا ہے تو مال پر ایمان دولت پر ایمان ایمانس پر ایمان حکومت کے عہدوں پر ایمان بنگلوں پر ایمان عمارتوں پر ایمان زمین پر ایمان جائیداد پر ایمان پراپرٹی پر ایمان عورت پر ایمان اولاد پر ایمان یہی ترجمہ ہے ایمان مجمل کا یہی ترجمہ ہے ایمان مفصل کا ارے کم سے کم ایمان مجمل اور ایمان مفصل کا ترجمہ تو کریں تو اللہ پر ایمان کا مطلب یہی کہ اللہ پر ایمان لائے اور ڈیڑھوں سواروں کے لباس پہنے اللہ پر ایمان لائے اور یہود و سارا کی طرح ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی سنت اپنے چہرے سے نکال کر کے شاپ کی میں ڈالے کیا یہی اللہ کی کتابوں پر ایمان کیا یہی قرآن اور حدیث پر ایمان کیا گھر گھر کے اندر کیبل کنیکشن نہیں لگا ہوا ہے کیا ہر گھر کے اندر ٹی وی کا ناچ گانا نہیں بچ رہا ہے کیا گھر گھر کے اندر رنڈیوں کا ناچ نہیں چل رہا ہے کہاں گئی قرآن کی آواز کہاں گئی سورہ یا کی آواز کہاں گئی تلاوت کی سزا کہاں گئی درود کی سزا کیا ہو گیا مسلمان کس چیز کو ماننے والا ہے کون سے دھرم کا دکھ پالن کرنے والا ہے نہ چہرے سے مسلمان نہ لباس سے مسلمان نہ معاملات سے مسلمان نہ زبان سے مسلمان نہ رحم سہن سے مسلمان چودہ سو تو تیس سال پہلے سے فجر کے وقت ہر مسجد کے مینارے سے صدا لگائی جاتی ہے حیا لل حیال ہیا آجا نماز کی طرف آجا کامیابی کی طرف ہر کو ہر روم مینرو نماز نیند سے بہتر ہے مردے کی طرف سونے والے حالت جنابت میں سونے والے ناپاکی میں سونے والے غلاثت میں سونے والے کتے اور صبح کا پی کر سونے والے اب سلا تو کئی رو ملیں گے یہ بھی کے لیے سدا رام کے ماننے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب معذم اذان دے تو اس کے ہر کلمے کا جواب دو اللہ اکبر اللہ اکبر اشد اللہ الہ الا اللہ اشد اللہ الہ الا اللہ اور جب سنا تو خیروں میں اللہ ہے تو جواب دینا چاہیے صدق کا وہ برس کا تو نے سچ کہا تو نے نیک کام کیا اور تو نے عمدہ ¡Gracias! والے کون کہنے والے کون اللہ کے گھر کی طرف لبکنے والے اور مسلمانوں پر ظلم ہو رہا مسلمانوں پر ہو رہا ہے مسلمانوں کی مسجدیں ڈھائی جا رہی ہے مسلمانوں کو نہیں دی جاتی مسلمانوں کو پڑھنے کا ہر طرح مسلمان اللہ کی نگاہ میں اگر راشن کارڈ میں نام مسلمان نکالے دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتا ہے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا اور اس لیے میں اپنے آپ کو مسلمان نکالے دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتا ہے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا تو ہتنا کرا لے حجام کو دھوکہ دے سکتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کو دھوکہ نہیں دے سکتا سلیمان عیسا موسا مقدر سکندر نام رکھ لے عائشہ نام رکھ لے سمیا نام رکھ لے سلمان نام رکھ لے مسلمانوں کو دھوکہ دے سکتا ہے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا اللہ کی نگاہ ہے کیا دھوکہ کی مسلمان ہے کیا جنت کی طلب ہے کیا جہنم کا خوف ہے مچھروں کی کاٹ سے ڈرنے والے کٹل کے کاٹ سے ڈرنے والے پولیس کی لاٹھی سے ڈرنے والے حکومت اور عدالت کے ایوانوں سے ڈرنے والے کیا تیرے دل میں خدا کا بھی کچھ خوف ہے جنت کا کچھ خوف ہے مچھر کی بتی نہ جلے ساری رات کروٹیں بدل بدل کر گزارتا ہے ہزاروں لاکھوں سال قبر کے اندر رہنا ہے اور ایک نماز اگر چھوڑے دوسری نماز تک ایک اجزا مسلط کر دیا جائے گا ایک مرتبہ بن مارے ستر دس جن تو زمین کے اندر جٹے گا دنیا میں ایک مرتبہ پھوٹ مار دے ساری دنیا کی سردی ختم ہو جائے ساری دنیا زہر آلود بن جائے تیرے شہر میں کوئی مرتا نہیں تیرے شہر میں کسی کا جنازہ نہیں ہوتا تیرے شہر میں کسی کو میں نہیں لپیٹا جاتا تیرے شہر میں کسی کو قبر کی مٹی کے حوالے نہیں کیا جاتا ان ہاتھوں سے کتنے مردوں کو تو نے دفن کیا ہے ان آنکھوں سے کتنے جنازوں کو اٹھتے ہوئے تم نے دیکھا کیا اس سے نماز کا سوال نہیں کیا جائے گا داڑھی مجھے چہرے رکھنے والے کیا خبر میں جا کر منکر نظیر کے سوال کا جواب تم دے سکے گا تیرے ظاہر دے کا چواروں کا کیا تیرے دل میں ایمان باقی رہے تیری قربانی قبول کرے گا کیا تیرا حق قبول کرے گا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی جلیل قدر صحابی ہے کلام پاک کی سور تحریم کی آیت یا یو حل انفسکم تم واہ تم لارا صحابہ کرام کون ہے بخشے بخشائے شہر موت سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کی سند انہیں دے دی تھی صحابہ کرام تمام کے تمام جنتی ہیں سب نہیں ہیں یہ وہ پاکیزہ اور مقدس طبقہ ہے کہ خود ہی جنتی اور آقا کے فرمایا جنہوں نے ایمان کی حالت میں ان کے چہروں کو دیکھا وہ بھی جنتی آج ایک طبقہ حضرات صاحب کرام کو اپنے جیسا سمجھتا ہے ہمارے جیسے اہمیت ہے کرفے کا پتھر بھی ہی واقع ہے وہ بھی ہے یہ بھی فرق مچھلیوں میں فرق نہیں کپڑے میں فرق نہیں زمین میں فرق نہیں سیم ایریا کا مکان اور بی بی اے کا ہائی وے کے قریب کی بلڈنگ میں کیا کوئی فرق نہیں کوئی کہے کہ یہ بھی مٹی وہ بھی مٹی یہ بھی ان سے بنا ہے اور وہ بھی ان سے بنا خود اور تعلیم جنہوں نے ایمان کی حالات میں صاحب اکرام کے چہرے کو دیکھا وہ بھی ہے لاکھ نوازے پڑھیں روزہ رکھیں حج کریں مسجدیں تعمیر کریں جب تک خبر کے تین سوالوں کا جواب ہم نہیں دیں گے کوئی سوالت نہیں کوئی گارنٹی نہیں لوگ ہمیں وہی سمجھے لوگ ہمیں کٹم سمجھے لوگ ہمیں شہید سمجھے لوگ ہمیں غازی سمجھے لوگ ہمیں مجاہد سمجھے اللہ کی نگاہ میں جب تک مومن نہیں ہوں گے ہم کامیاب نہیں من تھوڑا حاجی ہو گئی تم بڑا حاضر میں تجھے حاجی کہوں تم مجھے حاجی ہو میں تجھے مسلمان کہوں اور تو مجھے مسلمان کہے میری بیٹی تیرے گھر جائے اور تیری بیٹی میرے گھر آئے اور مسجد والے دفتر نکاح دے کر مسلمان ہونے کی صنعت دیتے اللہ کے یہاں قبول صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یہ وہ پاکیزہ اور مقدر کرتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی رضامندی کی صنعت انہیں بہت سے پہلے دے دی رضی اللہ عنہ یا رضوان اللہ سے راضی ہو چکا ہو اللہ سے راضی ہو چکے حضرت سلمان پار پارکی رضی اللہ کو کالا جب کلام پاک کی آیت سور کی یا حضرت نام نارا ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آنکھ سے بچاؤ اپنے گھر والوں کو بچاؤ کیا ہے جہنم کی آگ ایک تھانے دار کا فون آئے میاں بازار گیا ہوا تھا بہلور گیا ہوا تھا سفر میں گیا ہوا تھا لوٹ کر آیا بیگم صاحبہ نے کہا کمشنر صاحب کا فون آیا تھا اس نے آپ کو طلب کیا ہے کہ کیا خطرہ ہو جائے گا کیوں بلایا مجھے پولیس والے نے کہیں کسی دفعہ میں مجھے کے اندر نہ ڈال دے مجھے لاکت میں نہ ڈال دے لانا قرآن نے کہا جہنم کی آگ کو جو دستایا جائے گا لکڑیاں پر چولہا ہوتا ہے چولہے میں آگ آتی ہے کیسے آتی ہے لکڑیوں کو جاتا جائے میں آ جاتی ہے تیل کو جلایا جاتا ہے گیس کے میں آ جاتی ہے گیس کو جلایا جاتا ہے قرآن نے کہا جہنم کو جو جلایا جائے گا وہ اردو ہم وہ ہزار جہنم کا جو ٹینسر ہے وہ لوگ اور وہ جن کی پوجا دنیا میں کی جاتی تھی وہ بسر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی لوگوں میں شمار تھا نہیں تھا لاکھ سنو بات پھر کل سو نماز پہ بیٹے کے ہاتھ سے مستراہ لگائے گا بلیٹ لگائے گا حجان کی شاپ میں جائے گا کہو دیر کا چہرہ کہو یہودی کا چہرہ کہو عیسائی کا چہرہ مت کا چہرہ ملا تیرا کام چہرے کا ہمارا کام بیوی کو راضی کرنے کا جرم کے غلام نہ خبر کا کوئی خوف نہ سکرات کا کوئی ڈر نہ مرنے کے بعد کی زندگی پر کوئی ایمان ارے کس نے دیکھا آج کھانے والوں کی نقل کرو سندر کھانے والوں کی نقل فلم میں کام کرنے والے کون ہیں کتا کھانے والی قوم سوگر کھانے والی قوم شراب پینے والی قوم ضلع کرنے والی قوم کیا ہو گیا تجھے میرے محبوب کے چہرے میں جس پر چاند کی چاندنی شرماتی تھی ستارے شرماتے تھے آپ کے چہرے کے دور کو دیکھ کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں بیٹھے ہیں آپ صاحب کرام بیٹھے ہوئے ہیں ایک صحابی فرماتے ہیں میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آپ کے جسم اثر کو دیکھتا میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آپ کے جسم اثر کو دیکھتا فرماتے ہیں چاند میں تو ایک نظر آیا میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم میرے محبوب کا چہرہ چاند سے زیادہ ہو مجھا کر صحابی کو گالی دیتا ہے نبی کے چہرے پر داڑھی پینٹ نہیں تھی داڑھی کے ساتھ وہ صحابی نے کہا تھا نہیں کہا تھا یا داڑھی آپ مدین ایک نمبر آپ جا کر رکھے یا مرنے سے پہلے وشال مبارک سے پہلے اللہ سے ملاقات کرنے سے پہلے تھے کبھی اس کا چلایا ایک کبھی نے ہندو بندہ بن جا دل کی اولاد شہر کی اولاد مسلمان ہو نہ ہو سب کے بالوں سے لے کر تن لے کر پیر کے ناخون تک یا یو حلینا آمن کھولو کس دل بھی کا پورا کا پورا مسلمان بن ہجڑا نہ بن آدھا ضروری کیا ہے تجھے نظر آیا صحابی کہتے ہیں میں چاند کو دیکھتا میں میرے محبوب کو چہرے کو دیکھتا چاند آفتاب نظر آیا تاختار نظر آیا میرا محبوب کا چہرہ چاند اس کا ہزار لگتا قربان اور آج گاڑی اڑا کر تو کہتا ہے نہیں صحابی تو جھوٹ کہتا ہے گاڑی اڑا کر ہجڑا بن کر دیکھ میرے چہرے میں کتنی نورانیت آتی اللہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے سب کا سورج رات کی تاریخی چھٹنے کے بعد شروع ہوتا ہے صبح سویرے اور میرا سورج وقت شروع ہوتا ہے میرے اجرے میں جب دنیا کا سورج ہو چکا ہوتا ہے والوں نے پوچھا اپنا عشا کیا مطلب فرمایا جو میرے محبوب میرے آخا میرے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں میرے حجرے میں آتے ہیں تو میرا کمرہ ہوتا کا اور دن بھر میں کوشش کرتی رہتی ہوں سوئی کے ناکے میں تارا ڈالنے کی میں ڈال نہیں پاتی رات میں میرے آقا جو میرے بستر پر تشریف لاتے ہیں اتنی نور کی چیزیں نکلتی ہے کہ میں کامیاب ہو جاتی ہوں کہ تاغے کو سوئی کے ناطے میں پرو لیتی ہوں اس چہرے میں تجھے ہے نظر آیا ایسا مسلمان ہے تو ڈر نہیں تجھے ہے ڈر اٹھ گیا ہے اللہ ہے نہیں مسلمانوں کے یہاں ہے مسجد کے اندر جیسے ٹوپی نکالی سر میں رکھا اور باپ کے جنازے کی نماز پڑھی تو پڑھی نہیں تو نہیں ماں کے جنازے کی نماز پڑھی تو پڑھی نہیں تو نہیں اگر پڑھا جیب سے نکالا سر میں رکھا بچوں کو اوپر چڑھایا اور نماز پڑھی اور جب باہر آئے تو پھر بچوں کو نیچے کر دیا کیا مطلب چار دیواری کا مسلمان اور باہر پیڑ کے رسمے سے پیدا ہونے والا تیرا اللہ تجھے باہر نہیں دیکھ رہا تجھے بازاروں میں نہیں دیکھ رہا تجھے گھر میں نہیں دیکھ رہا اللہ رام کی طرح لکشمن کی طرح غیر مسلموں کی دیویوں اور دیتاؤں کی طرح کیا ان کے مندروں میں گردواروں میں چرچوں میں بند ہو مسلمانوں کا خدا مسجد کیا ٹوٹی پہننے کا اور مسجد کے باہر ٹوٹی نکالنے کا مسجد میں سے چڑھانے کا اور مسجد کے باہر کہیں گرانے کا وہ حدیث جس میں آقا نے پہنایا کہ مسلمان کی ذات تکنے سے کھینچے ہو قیامت کے دن اللہ نظر رحمت اٹھا کر نہیں دیکھتا تو کیا جو مسجد ہی بارے میں مسجد کے باہر آزاد ہے مسلمان کسی کو اللہ کے عذاب کا خوف دے انکار کرتا ہے مسلمان ارے دیکھی نے حضرت قبر میں گئے تو آسان نے اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیاں دانے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کر کر یہ انگلیاں داخل ہو رہے ہیں فرمایا کہ قبر کے اندر مردے کی فیشیا جو منکر تقیر کے سوالوں کا جواب نہ دے ایسے آپس میں مل جاتی آقا آقا نے نے فرمایا قبر کا آزاد پیشاب سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے ریمو کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے یہ ٹائپ اور پیار کا پتر جس نے آدھا پیشہ اندر اور آدھا پیشہ باہر کیا تیری بچیاں قبر میں ملنے کے بارے میں آخا نے جو کہا وہ چھوٹے نماز چھوڑنے کے بارے میں آخا نے فرمایا اچھا فن مارے گا ستر دس ہوگا زمین کے اندر سفر ہوگا اب تجھے قبر باہر کر دکھا فرمایا ایک پیروں کی طرف سے اور ایک اجزا سر کی طرف سے بے نوازی کے قبر کے اندر کر دیا جاتا ہے وہ ادھر سے کھانا شروع کرتا ہے وہ ادھر سے کھانا شروع کرتا ہے ایک شہد کی مکھی کی کاٹ کو برداشت کر کے دیکھ لے میں جرموں کا تو کتنا بڑا پہلوان ہوں ایک ناسک کی تیری کے انگارے کو جلا کر اپنی انگلی رکھ کر دیکھ لے یا تو یہ امام بخاری عذاب قبر کی حدیث سے جھوٹی امام مسلم امام سرمی اے راویوں اے صحابہ ہر نہیں مانتے ہم دیر کے دیر رہیں گے ہم بے نمازی کے بے نمازی رہیں گے ہم دولت کے پجاری رہیں گے ہم مال کے پجاری رہیں گے ہم ٹی وی دیکھیں گے عورتوں کو لنڈیوں کے لباس پہنانے یا تو یہ کہو کہ بچوں کو قرآن پڑھاتے ہو کیوں پیغمبروں کے نام رکھتے ہو اگر رکھتے ہو بالوں اور کر رہا ہے مانو کی بات کرنے نہیں بیٹھتا بھیڑ سواروں کے ساتھ بھیجنے کی کیا آخا نے نہیں کہا دنیا میں آدمی سے پیسے اللہ ماں کے پیٹ میں ان کی روزی کو جب لکھ دیا کون سی مجبوری یہ مجبوری کہ بلا میں ایک بائک پی بی کو نکال کر غلط کی دی جاتا یہ مجبوری اردو اسکول سے نکال کر عیسائی اور کرنٹوں میں ڈالنا یہ مجبوری کے رقم دینا یہ مجبوری ماٹی کیس کو رقم دینا یہ مجبوری کی پتی ساڑیاں لینا یہ مجبوری فیشن کی زندگی سی مجبوری ہے کب اللہ کے پاس یہ عزر بیان کر کر کیا کوئی کامیاب ہو سکتا ہے اے اللہ میری بیٹی فاطمہ نام کی میری بیوی عائشہ نام کی سمیا نام کی وقت کے کھڑ میں جانی دیر اور سمار کے پاس سندا میں گئی تھی اس لیے گئی تھی کہ میرے گھر کے اندر سب محلے میں کلر پی ہوئی تھی اور میرے گھر میں گرا کر سب بچے عیسائی مشہور اسکولوں کے اندر جا کر اسلام کو گل نہ دے رہے تھے قرآن کی توہین کر رہے تھے حدیث کی توہین کر رہے تھے میرے بچے سرکار کی اردو میڈیم اسکول میں جا رہے تھے یہ کوئی مجھے اردو اسکول میں نہیں پڑھ سکتے بچے اگر اتنی طاقت نہیں مداری عربیہ کے دروازے کیا چوبیس گھنٹے نہیں کھلے ہوئے تو اپنا بچہ میں علی بات سے لے کر بخاری تک علی شاہ سے لے کر مفتی تک علی شاہ سے لے کر شیخ التفصیل تک علی شاہ سے لے کر شیخ الحدیث تک علی شاہ سے لے کر تمہارے مسجد کے ملا تک علی شاہ سے لے کر تمہارے مسجد کے خطیب تک ایک روپیہ فیس کی ضرورت نہیں ایک روپیہ دیا اور چندے کی ضرورت نہیں میرے عزت جلالت کی ختم مدارس کھلے ہوئے ہیں ایسے غربا کے لیے ایسے یتیموں کے لیے ہمت نہیں نہیں بچے کو پیٹ کے مدد سے کیا ہو گیا اللہ کے عذاب کا سر عذاب قبر کا ہو وہ عثمان بنی رضی اللہ تعالیٰ زندوں آقا کی دوستوں کو ہٹا دیا آپ کی نگاہ میں آئی اور آقا نے فرمایا اس اتنے باہیا اور آپ کا درجہ اتنا اونچا اگر مجھے تیسری بیٹی دینے کی نوبت آتی تو میں تیسری بیٹی دے دیتا یہ اس کا رضی اللہ قبر پر جا کر رو رہے ہیں رو رہے ہیں داری مبارک پوری سر ہو گئی رونا آیا تجھے جائے قبر کا بیان سن کر بنگلور میں ایک امام صاحب نے کہا کہ آج لگتا ہے کہ میرا دن آخری اور میری رات آخری ہم نے کہا کیا جرم ہو گیا کوئی تم نے جنا کر لیا چندہ مار کر کھا لیا یا نمازوں کی پابندی نے کیا جرم کیا کہنے لگے خود نکاح کے بعد میں نے اردو میں دعا کی اور اس دعا کے اندر میں نے کہا یا اللہ یہ جتنے حاضرین ہیں ان کی مغفرت کرنا ان کو عذاب قدر نہ دینا اے اللہ ان میں کے جتنے مرحومین اے ماں باپ بھائی بہن بہرا ان کو عذاب قدر دور کرنا تو متولی صاحب نے پکڑ لیا حضرت خوشی کی محفل میں عذاب قدر کا ہفتے آ گیا یہ ویڈیو کی محفل یہ ناچ گانے کی محفل یہ ماں بیٹیوں کے چناروں کے سامنے سینا دکھانے کی میں سے قدر لٹکانے کی میں سے ہزار قدر نو میں نے کہا چودہ سو تیس سال سے خود میں نکاح کے اندر چوتھے پارے کی یہ آیت پڑی جاتی ہے یا یو الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اور نہ مرو ولا تموتن مگر ایمان اور اسلام کی حالت میں متولی سے کہو جب تیری بیٹی کا نکاح ہوگا جب تیرے بیٹے کا نکاح ہوگا یا خود اپنے نکاح کی تصدیق کروا لینا اس لیے کہ جب تیرے ساتھی نے خود میں نکاح پڑا ہوگا اس آیت کو پڑا ہوگا اور اس آیت کو پڑا ہوگا تو لاؤ کا اس کیا تو کو نہیں اللہ کو گالی دے رہا ہے اللہ ناچ کی محفل میں ریڈیو کی محفل میں ویڈیو کی محفل میں کیمرے کی محفل میں بے پردگی کی محفل میں تو نے آیت کو کیوں رکھ دیا کیا ہے واہ حضرت اسلام بنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کھڑے ہیں رو رہے ہیں رو رہے ہیں داری مبارک تر ہو گئی کسی نے پوچھا عثمان کیا بات ہے آپ اتنا رو رہے ہیں عثمان بنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قطر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے جو یہاں کامیاب ہو جاتا ہے وہ اگلی منزلوں میں کامیاب ہوتا ہے جو یہاں ناکام ہوتا ہے وہ اگلی منزلوں میں ناکام ہوتا ہے اس اس مان کہیں اس منزل میں ناکام نہ ہو جائے اس تو نبی کا کام ہو گیا اس مان جنتی کی صنعت تجھے مل کر تجھے پیر اور اگر آپ آ جاتے ان تعلیموں کے بارے میں کیا کہتے یہ رشوت کھانے اور کھلانے والوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ سوٹ لینے دینے والے یہ سمجھانے جا کر مسلمان عورتیں غیر مسلموں سے مسافہ کرنے والے شیک ہینڈ کرنے والوں کو کیا کہتے عثمان آج اگر آ جاتے گھر گھر سنیما کا کیا بنا ہوا ہے نرس گانے کا کیا بنا ہوا ہے عثمان شادی خانے کے اندر کتوں کی طرح ہڈیوں پر ٹوٹ پڑنے والے ہیں اور تیرے دوست بلال کے نائب کی سزا حیال سلا کا جواب دینے والا کوئی نہیں تجھے کرے کوئی ڈر نہیں آج کوئی اور جب یہ آئے ہوئی یا یادین آمد ہو نارا ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم سے پر باتیں ہیں کہ گئے عرب کی جو گرم ریت ہے عرب کے اندر بڑی گرمی چلتی ہے لو چلتی ہے اور ریت جو بالو ہوتی ہے بہت سخت گرم ہو جاتی ہے پر باتیں ہیں کہ اپنے قبیض کو نکالا اور الٹ پلٹ کرنے لگے اور کتاب کرنے لگے اے سلمان کیا تجھے جہنم کی آگ برداشت کرنے کی طاقت ہے کچھ ہے برداشت کرنے کی قوت ہے فرماتے ہیں کہ یہ بات جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی آقا ہے سلمان اپنے آپ پر رحم کرو اللہ کے لیے اللہ نے تمہارا نام جنتیوں میں لکھ دیا جن کا نام جنتیوں میں تھا وہ دو سب سے ڈر رہے تھے اور جن کے بارے میں طے نماز چھوڑ کر طے یہ چاندنی کتا کر طے یہ چاندنی کتا یہ ادو نسارا کا لباس پہن کر عیسائی کلچر کو اپنا کر یہ ادو نسارا کے طریقے کو اپنا کر گھر گھر ناچ گانے کا اٹا بنا کر یہ طے ہے کہ چاندنی یہ میں نہیں میرا باپ آہار پر آرایا من ترقت فقط کر آپ نے فرمایا جو جان بوجھ کر نماز چھوڑا ہو جہنمی ہو گیا یہ آخا نے فرمایا عقیم السلام ولا سکون ہوئی نمبر کی آخا نے فرمایا نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ آخا نے فرمایا نماز قائم کرنا ایمان کی دلیل اور نماز کو چھوڑنا و سماروں کی نظر زندگیوں میں اور سواروں کی مشاقت ان کو کوئی ڈر نہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور فرمایا سلمان اس طریقے سے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں اللہ نے آپ کا نام جنگتیوں میں لکھ دیا آپ کے پاس وہی آئے آپ کے پاس وہی آئے تھے آپ کے پاس خدا کا پیغام آیا تھا آپ کے پاس کوئی یہاں پر آئے گا کہ آپ جنتی کس دل کو دل پر آپ گنا رہے ہیں کیا ہے نظر آیا میرے محبوب کے چہرے میں کیا خرابی نظر آئی حضرت عائشہ حضرت قاقی متحرہ رضی اللہ تعالیٰ کے پردے میں اللہ کے لیے بتاؤ کوئی خرابی نظر آئی کوئی عیب نظر آیا کیا کوئی ابو جہل پیدا ہو گیا جو صحابہ کی گاڑی پکڑ کر لوٹنے والا ہو کیا کوئی اوکا کی کبھی مولت پیدا ہو گیا جو نبی کے چہرے انور کی طرف دیکھ کر ٹوٹنے والا ہو یہ غیروں کے چہرے اپنانا یہ گاڑیاں مڑانا یہ امریکہ کے کنٹھ ایک طرف امریکہ کو گاڑیاں دیتے ہوئے ہمارا دیش نہیں بنتا اللہ اسے غارت کرنا اللہ اسے تباہ کرنا اللہ اسے برباد کرنا جب فلسطین پر حملوں کی شدت ہو جائے عراق میں بمباری وزیرستان کے اندر تباہی بربادی زیادہ ہو جائے مسلمان خود کے نام پڑتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ شکتی شبن ہو اللہ مسجد جمع ہو اللہ عمر سلم تیار ہو اللہ عمر سلم کے لفظ ہو اے اللہ امریکہ کو تباہ کر دے اے اللہ برطانیہ کو تباہ کر دے اے اللہ رشیا کو تباہ کر دے اے اللہ چائنا کو نیک سے نابود کر دے کیوں عراق پر بمباری اے اللہ ان کو اسرائیل کو تباہ کر دے برباد کر دے اس لیے بیت المقدس کو چھین رہے ہیں اور جو اپنے محلے کی مسجد کو ویران کرے تو پھر تیرے لیے سو قتل نہ بابری مسجد کو رام جنم بھومی بنایا ان کو تباہ کر دے برداشت کر دے اور جنہوں نے اللہ کے گھر کو قتل کیا اور کریمہ گھر کو آباد کیا اللہ کے گھر کو میں ویران کیا شادی خانے کو آباد کیا اس کے لیے کیا ہے فیصلہ کر امریکہ کو گالی دے موٹی موٹی آمین نکلتی ہے آپ کبھی جمعہ میں جاتے نہیں جاتے قدیم صاحب جمعہ کے خطبے میں کہتے ہیں اللہ منصور من نصر دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ ان کی مدد کرنا جو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے یہ جملہ کیسا نہیں کہتا قدیم ہر مسلک والا ہر مکتب والا کچی جھوپڑی کی مسجد والا کچی عمارت اور کی مسجد والا حرم شریف میں مدینہ منورہ میں مشرق میں مغرب میں شمال میں جنوب میں شہر میں دیہات میں اللہ من محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد کرنا جو دین کی مدد کرتے ہیں تم کیبل کنیکشن لگا کر عیسائی کانوٹوں میں اپنی آواز اور فکر کو داخل کر کر ان کے دین کو تباہ برباد کر کر کر کے اسلامی کلچر کو اجاڑ کر تم دین محمدی کی مدد کر رہے ہو یا اس کے آگے کا جملہ وہ ظلم من قدر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو ان کو دلیل کر دے ان کو رسوا کر دے ان کو تباہ تاراج کر دے جو تیرے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلیل کرے داڑھی مٹانے والا دین کی رونق بڑھانے والا یا دین کو شرمندہ کرنے والا یہ یہود و نصارہ کی پیاٹ پہننے والی ٹھنڈی نما عورتیں بازاروں کے اندر بننے والی کافیوں کے ساتھ بھاگنے والی سلاروں کے ساتھ بھاگنے والی اور اپنے محبوب کے ساتھ فارغ کے چپڑے کے ساتھ اسکول کے چپڑے کے ساتھ پارکوں کے اندر لگانے والی اور انہیں موقع دینے والے بابا دین محمدی کی مدد کر رہے ہیں یا دین محمدی کو ذریعہ رسوا کر رہے ہیں کیا ہے تو سب آدمی کے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ مدد فرما جو مین محمدی سادت کی مدد کرے سوج لے کر ماں کا بلاکار کرنے والا سنجو میں شامل ہو کر مرد اگر سود لے ماں کے کپڑے اتار کر ستر مرتبہ سنا کرے ماں زندگی ہو ماں مری ہو بازار میں جائے ایک کلہاڑوں نے ایک سبل نے ماں کی خبر کے پاس جائے ماں کی خبر کو کھودے سفن کو پھاڑے اے سوپ کھانے والے اے شکشن چلانے والے اے نامر سے ہگڑے اپنی عورتوں کو سنگا میں بھیجنے والے کان کھول کر سن لے دیوبند کے بانی آتی نادی کا اور کے بانی احمد رضا خان کا اور مرکز تبلیغ کے حضرت مولانا الیاس صاحب کا یہ فتوا نہیں اگر الیاس صاحب کا فتوا ہوگا سو مرتبہ ٹکرایا جائے گا اور تین نانوی کا فتوا ہوگا ہزار مرتبہ ٹکرایا جائے گا امام احمد رضا کا کا فتوا ہوگا لاکھ مرتبہ ٹکرایا جائے گا موجودی جب جماعت اسلامی کے ذمہ دار کا فتوا ہوگا کروڑ فتوا سما جائے گا کیوں اس لیے کافی نانک بھی پہ نہیں اشرف علی سانس پیغمبر نہیں الیاس پیغمبر نہیں اب لالا مزدوری حضرت رضا پیغمبر نہیں ہوں گے ولی ہوں گے کتب ہوں گے افغان پیغمبر تو نہیں پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے سوالات پیغمبروں کی امامت فرمائی محسر شافیر شافیے کوثر ہے امام الانبیاء ہے سید ادوینس ہے سید الجن ہے سلح حبیب بگڑے نب کر دے کان کھول کر سن لے یہ کسی فکر کے چودھری اور کسی مدرسے کے اور کسی مفتی کا نہیں امام الانبیاء کا فیصلہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا فلا و ربی کا لا یو پی دوں نہوں کا پیلا چھڑا ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم جو آپ کے فیصلے کو نہ مانے پہلے وہ اسلام کے بندھن سے آباد ہو جائے وہ کتوں کی نسل میں چلا جائے وہ سور کی نسل میں چلا جائے وہ انجین کی نسل میں چلا جائے وہ جانوروں میں چلا جائے کیا آپ کی بات نہ مانتا ہو اسے مسلمان تو دور کی بات انسان تو دور کی بات مسلمان بن کر زندہ رہنے کا حق نہیں یہ آپ کا ہے کہ مرد ہو زندہ مرد ساڑی نکال کر چوری نکال کر بلوچ نکال کر لنگا نکال کر وہ کام کرے ستر مرتبہ جو ایک کتا کے ساتھ کرتا ہے کیا بگاڑا ماں مانے تیرا اس لیے نو وہ تک وہ رکھ کر اپنے خون سے تجھے دے تھا یہ وہ ہے جس کے قدروں کے نیچے تیری جنت ہے یہ رازی ہے راضی ہے تو تجھے جنت ناراض ہے تو تیری جہنم یہ وہ جائے اور ماں کی خدمت کرتا رہے تو ماں تجھے جنتے وقت ایک مرتبہ جو آ کہا اس کا حق تو نہیں ادا کر سکتا ایک صاحب ہی آئے ایسا کے میرے صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد سے آنا چاہتا ہوں آقا نے فرمایا تیرے ماں باپ زندہ ہے کہنے لگے ہاں زندہ ہے تمہیں فقیر جن مجاہد کا ان دونوں کی خدمت کر تجھے جہاد کا سوال ملے گا ماں کی خدمت کر باپ کی خدمت کر ان کی دعائیں لے ان کی آزادی نہ لے ولا تقل ہوگا افسیو ولا تنہر ہوگا وخل ہوگا قولن کریما ان کے سامنے اس پہ نہ کہنا ایسی بات آج کلمہ پڑھنے والا مسلمان مجھے معلوم نہیں کسی کی پریشانی میں نہیں لکھا ہوا ہے کس نے ماٹی کیس کو گھر دیا ماٹی کیس کو گھر دینے والا ماٹی کیس کا گھر لینے والا وہ ماں کے ساتھ ستر مرتبہ گنا کرنے والا ہے اب مفتی بن گیا چاڑی ہزار حرامی نہیں حضرت ماں سو دو سو روپئے دے رہا ہوتی کس کے باپ کو پوچھ کر دے رہا اس گھر کے بیت الخلا کا کرایہ نہیں ہوتا پیٹ میں درد اسپیشل ڈاکٹر چاہیے گھر کا بیت الخلا بندے کے لیے سب سے قیمتی جس میں پیشاب گرتا ہے پاخانہ اور خون گوبر گرتا ہے وہ سب سے قیمتی سچ کوالٹی کا پیشن چاہیے شور قیمتی چاہیے لگنے والا مار قیمتی چاہیے اور شریعت ماں کو پوچھ کر بٹی کو پوچھ کر جوڑوں کو پوچھ کر نہیں ڈیڑھ سو سو سو روپئے دے دیں کرا رہے ڈیڑھ سو روپئے کرائے میں مجھے گھر دے گا سوٹ کا معاملہ ماٹی کیس میں گھر دینے والا ماٹی کیس میں گھر لینے والا بینک سے لون لینے والا لون دلانے والا کلال عالم ہو امام ہو مفتی ہو مختلف ہو کام کھول کر سن لے میں آج کوئی جزوی مقصد فکر کا اختلاف لے کر نہیں بیٹھا قرآن حدیث اسلام کفر ایمان نفاق جنت اور جہنم صرف دو ہی باتیں لے کر بیٹھا کوئی اختلاف نہیں داڑھی ملانا کوئی مسئلے سے کرنی اجازت نہیں نماز چھوڑنا کسی مطلب سے جائز نہیں سود لینا کسی مکتبے مطلب فکر کے اندر اجازت نہیں کہیں تجھے پناہ نہیں ملے گی نہ کرنے والا نہ کرنے والے امام کے آنچل میں جا کر پناہ لے لے گا کرنے والا امام شافی کے آنچل میں جا کر پناہ لے لے گا آمین زور سے بولنے والا امام مالک کی کوٹ میں جا کر لے لے گا آمین آرستہ بولنے والا امام ابو حنیفہ کی کوٹ میں جا کر لے لے گا اے کبھی میرے رب کی و جلالت کی قسم نماز کھولنے والے داڑھی بنانے والے سوپ کھانے والے کسی پیغمبر کی گود میں کسی ملی کی گود میں کسی خواجہ کی گود میں کسی قطب کی گود میں کسی افطار کی گود میں تجھے پناہ نہیں ملے گی لکھ کر رکھ لے تو رب کی قسم اگر پنا ملے گی ابو جہل کی گود میں ابو لہب کی گود میں ادوا کی گود میں شیوا کی گود میں فروغ کی گود میں نمرود کی گود میں تجھے قدم نہیں بن سکتا تو کوئی امام داڑھی مڑے کو بنا نہیں دے گا کوئی سوت اور کو بنا نہیں دے گا کوئی امام بے نمازی کو بنا نہیں دے گا کوئی رنڈی نما عورت کو بنا نہیں دے گا دان گھوڑ کر سن لے دل و دماغ کی کھڑکیاں کر آج بات سمجھ میں نہ آئے گی مرنے کے بعد اس ملا کی بات قبر میں جا کر یاد کرے گا جب تیری ماں تیرے پاگن کو پکڑ کر کہے گی میرے بیٹے جب تو بیمار ہوتا تھا میں سڑک جاتی تھی میں نکل جاتی تھی تجھے کیا ہوا کہ شوز لے کر میری موت کے بعد میری قبر کھول کر میرے قبر کو پار کر میرا بلاکار کیا کرتا کتا اپنی مری ہوئی ماں کا بلاکار نہیں کرتا سور اپنی مری ہوئی ماں کا بلاکار نہیں کرتا مذہب اسلام زندہ ہے تلوار ہے زینب کار نامو کی شریک کار ہے زینب جہان حضرت عربی کا پتلا ہوتا امام مالک کا قول ہوتا امام شاقی کا قول ہوتا تو دنیا میں انسان کا قول انسان کے قول سے ٹکرایا جا سکتا ہے دلیل کو دلیل سے رکھ کیا جا سکتا ہے نبی کے قول کو ٹکرانے والا بندو بندور ہے نبی کے قول کی توہین کرنے والا جہنمی کتا ہے فرمایا حدیث میں یہ نہیں کہ زندہ ہے یا مردہ ہے حدیث میں یہ کہا گیا کہ سوت کا کم سے کم درجہ اپنی ماں کے ساتھ ماں زندی ہو کپڑے اتار کر ماں بڑی ہندی ہو اگر کو کھود کر کپڑ کو اٹھائے واہ واہ کیا رکھتا ہے مسلمان تو جہاد کرے پڑا بابری مسجد تو آزاد کرے گا تیرے گھر میں تیری ماں کی آنکھوں میں پوچھ ہے تیری ماں اگر بڈی ہو ساٹھ سالہ ستر سالہ اور تیری نگاہوں کے سامنے چل رہی ہو بیٹا بیٹا کہہ کر تیری پریشانی کو چوب رہی ہو ایک مرتبہ محبت کی نگاہ اس بڑھیا ماں کے چہرے پر ڈال کر سوچنا اے ماں میں کتنا خطاکار ہوں مجرم ہوں کہ تیرے آبرو بھی تیری عزت میں مجھ سے محفوظ نہیں روزانہ ستر مرتبہ تیری آبرو لوٹتا ہوں حیات الحیوان میں ایک کتاب ہے جس میں جانوروں کی ہسٹری اور جانوروں کی تاریخ لکھی گئی ہے امام نبی بھی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ایک صاحب بنے ایک اون کو پالا اونٹنی کی کارن ہوئی اور اس نے بچہ دیا تو بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کا ایک کترا دودھ نہیں پلایا اس کو لے جا کر انہوں نے الگ پرورش کی ہاتھ سے دودھ پلاتے رہے چارہ دیتے رہے اور اس کو بڑا کیا اور جب وہ بچہ میل ہوا مرد ہوا جوان ہوا تو جب اس کو جی کرانا چاہا سیکس کام کرانا چاہا مرد عورت کا اس اس بچے کو کو لے آ کر جو ماں نے جنا تھا نبی رحمت اللہ نے ہیں بڑے غصے کے ساتھ جیسے کوئی آدمی بیڑی سگریٹ سے نفرت کرتا ہو کتے کے گوشت سے نفرت کرتا ہو سمر کے گوشت سے حکارت کرتا ہو پیشاب پاخانے سے نفرت کرتا ہو اور کھانے کے لیے پلیٹ میں لا کر دیا جائے جیسے وہ کن کرتا ہے یہ اونٹ جو بچہ کا بھن کر کر بھاگ گیا پھر دوبارہ آنکھوں پر پٹی ڈال کر پھر اس کی ماں کے ساتھ لے کر آیا کہ دیکھیں ہم ملتا نہیں ملتا پھر بڑی قوت کے ساتھ رسیوں کو توڑ کر بندنوں سے آزاد ہو کر وہ بھاگ گیا پھر تیسری مرتبہ اس نے یہ کیا کے پیروں نے اس کے گلے میں ٹھنڈا ڈال کر آنکھوں پر پٹی باندھ کر زبردستی اپنی ماں کے پاس لے کر آیا امام زبیر رحمت اللہ علیہ نے حیات حیوان میں لکھا ہے کہ اس بچے کو اپنی ماں کے ساتھ جستی کام کرنا اور عورت کا کام کرنا اتنا ناپسندیدہ لگا کہ اس نے اس مالک کی کھوپڑی کو اوپر سے دانتوں میں چبا کر اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا کہ کبھی نے ایک بچے کو اپنی ماں کے ساتھ کر رکھا ہے امام کون سے زمانے کے رہنے والے کہ جس زمانے میں بچہ اپنی ماں کا بلاکار نہیں کرتا تھا مالک کا قتل کر دیتا تھا مارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان مارے خیر امت کا نقب پانے والے مارے خواجہ پیری کا دامن کاپنے والے مارے گیارہویں اور بارہویں بنانے والے کہ جن میں ستر مرتبہ زندہ ستر اور اسی سال گٹی کا بلاکار اور اگر مری ہوئی ہو اگر کر اس ماں کا بلاکار جانور نے جس کام کو گوارا نہیں کیا مالک کا قتل کر دیا آج مسلمان بخوشی اس کام کو کر رہا ہے شادی میں مسواک کی سنت رہے نہ رہے جمعہ کی سنت سورہ صاحب پڑھنا رہے نہ رہے سورہ یاسین پڑھنا رہے نہ رہے داڑھی کی سنت رہے نہ رہے کہاں دوڑے ہوئے جا رہے ہیں شیخ صاحب حاجی صاحب برسات طوفانی ون فورٹی فور سکشن دعوت کو جا رہے ہیں فلاں کے گھر میں لچی ہوئی ہو گئی ہے چاٹ میں جا رہے ہیں دعوت کھانا سنت یہ سنت ایک دعوت کی باقی رہ گئی ہے وہ خندنا کاٹ کر چمڑا اور پان بنا کر کھلائے وہ عورت کے گوشے کی دعوت کھلائے وہ گھر کے ٹنڈک نام کی جہنم کی گرمی کی دعوت اب وہ چٹ فنڈ چلانے والا ہو وہ سوچ کا کاروبار کرنے والا ہو وہ جان کا کاروبار کرنے والا ہو آپ کہیں گے حضرت ان باتوں پر آپ اہمیت اتنی کیوں دے رہے ہیں اس لیے دے رہے ہیں بیٹے کہ ایک لقبہ حرام کا پیٹ میں جائے گا چالیس دنوں کی عبادت اللہ کو دے گا تو سود کا کاروبار کر کر قرضے ڈبا کر حرام کے میں کھا کر حجاج بن یوسف بڑا قتل کرنے والا تھا اس کے علاقے میں علماء جن کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں کرتا تھا رجیکٹ نہیں کرتا تھا ایک طبقہ آیا تو حجاج بن یوسف نے اپنے سردار کے اندر ان کی دعوت کی حرام کے روپ میں نہیں ڈالے اس کی بھی ہمت نہیں ملی بلکہ ڈاؤٹ فل کھانا مشتبہ کھانا اس نے کھلا دیا اب کہاں پہ جاؤ مجھے کوئی ڈر نہیں قیامت تک تم بدوا دینا اللہ تمہاری بدوا کو قبول نہیں کرے گا اس لیے کہ تمہارے پیٹ کے اندر انجانے میں جان بوجھ کر نہیں چکن چلانے والا انجانے میں چلاتا ہے جان بوجھ کر چلاتا ہے مالی ایک کو گھر دینے والا لینے والا انجانے میں کرتا ہے جان بوجھ کر کرتا ہے سمجھا میں جانے والی عورت جان بوجھ کر جاتی ہے یا انجانے میں جاتی ہے علماء نے لکھا ہے حضرت شیخ الحدیث زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ کروڑ رحمت ہے آپ کے خبر مبارک پر ناظر فرمائے وہ کتاب لکھی وہ کتاب لکھی کائنات کے کروڑوں لوگ اس سے راہ نجات پا رہے ہیں لکھنے والے ہزاروں سے اللہ نے ان کی کتاب کو وہ قبولیت دی کہ مشرق میں مغرب میں شمال میں جنوب میں عرب میں عجب میں مدینہ منورہ میں نقرت المقرمہ میں حضور حرم میں کتاب کو پڑھا جا رہا ہے حضرت نے لکھا مشتبہ دیوانہ ان علماء کے پیٹ میں داخل کر دیا اب کہا کہ قیامت تک تم بدوا دو تمہاری بدوا کارگر نہیں ہوگا اس لیے کہ تمہارے پیٹ کے انجانے میں دور کچھ کھانا چلا گیا جان بجلی چرانے والا مسلمان نل کا کلیکشن چلانے والا کتنی مسجدوں میں ذمہ دار چوری کا پانی لے کر وضو کرواتے ہیں اللہ یہ ایسے ہے جیسے کوئی آدمی سفر میں گیا اور راستے میں دیکھا ٹھیلا نہیں ملا پانی دیکھا نہیں ملا اس نے یہ کیا کہ ایک چمبو میں ایک لوٹے نے پیشاب کیا اور پیشاب کرنے کے بعد اسی پیشاب سے اس نے سہارت حاصل کر لی مسجد میں چوری کا کرے اللہ کے گھر میں مسجد میں چوری کر پا ارے بھیک مانگ لیتا اپنے گھر کو گروی رکھ دیتا اپنے گھر کو بیچ دیتا متولی ہونے کے کیا مانگے ذمہ دار ہونے کے کیا چلے اور موسیقی پر روز چلائے اور رات کے پاس خوف کھائے اور ایمان پر حکم چلائے جو بات بیوی پر نہیں چلتی بندر و محرام سے کھڑے ہونے والے نبی کے نائبوں پر چلائے اس کے گھر میں ویڈیو ہو اب کبھی بیڑیوں کے خلاف نہیں بول سکتا اس کی عورت رنڈی ہو اب خطیب پردے کے بارے میں نہیں بول سکتا اس کے گھر میں کیبل کنیکشن ہو اب لوگ کیبل کے بارے میں نہیں بول سکتا بولے گا اپنا بوریا کشتہ اور قسم تیار رکھنا پڑے گا ہماری اسلام مسجدوں سے اور مسجدوں پر گاڑی بنے سوپ کھانے والے گیس میں ملازمت کرنے والے بے پردہ جانے والی ٹھنڈی نما عورتیں گھر سنیما ہوم سینٹر یہ مسجد کے ذمہ دار ان کی اصلاح ہوگی امام کا ریموٹ کنٹرول ساری مڈے متولی کے ہاتھ میں ہوگا اس مسجد میں دعوت تبلیغ کا کام ہوگا سنت کا کام ہوگا وہ کہے گا سود کے بارے میں اتنی کھلی ہوئی بات آپ نے کبھی سنی کی فکر اتنی کھلی ہوئی بات نماز کے بارے میں داڑھی کے بارے میں پردے کے بارے میں کیا رہے گا تو پھر طلاق محلہ کا جو رو تو تین طلاق کے اشارے سے نکل جاتی ہے اسے تین لاکھ طلاق کے پتھر مارتی ہے حضرت کو بھی آنے کی ضرورت نہیں جوڑوں کو تلاش دینے کے بعد تین مہینے تک عزت میں بیٹھتی ہے یہ نشانے تلاش ملے فجر سے پہلے اس کو گھر خالی کرنا پڑے گا اسے تین مہینے عزت ہے مرنے کے بعد چار مہینے سے سیدھ ہے لیکن یہ نبی کا نائب یہ بلال کا نائب جو کیا کام کے لیے موتا کا پیشہ پاخانہ صاف کرنے کے لیے یا ریری میری بارہویں ہلی شکرانہ ہوا بچنے کا فرض ادا ہوا بارش خوب آ گیا ہم پارٹی کو سکشن لگ گیا کھانا بچ گیا تو اب بیگم صاحبہ نے جرو کے غلام سے کہا اپنے غلام تاڑی ملے غلام سے کہا ابھی ذرا موزن صاحب کو بلا یہاں کو کھانا کھانے کو چلے گا بچنے کی نوبت آئی جس قوم کے یہاں بلال کے نائب کا یہ درجہ ہو نام بڑھ گیا اور ملک الموت نے وہ گنجا مارا کہ پیشاب پیٹ میں نکل گیا کھانا نکل گیا بڑا بیٹا آیا ناک پر کپڑا دیا چھوٹی بیٹی آئی داماد کے ساتھ موبائل فون اٹھایا اجی اس نے آنٹی کو انگل کو فون کیا سب بھاگ گئے اس مرے ہوئے کاپ کا پیشاب کا کھانا کون صاف کرے گا مولن صاحب کو بلاؤ سال کو بلاؤ پراپرٹی سورج دولت تو لے اور تیرے جنت نظر والا یہ تھا یہ مسجد اسی لیے لگا کہ تیرے مرے ہوئے باپ کی پیار صاف کرے مرے ہوئے باپ کا ماخن صاف کرے آخان سیدنا بلال حقی رضی اللہ تعالیٰ کو کعبے کی چھت پر کھڑا کر کر اذان دینے کا حکم دیا اذان ہوئی اخاوت ہوئی نماز ہوئی کرام نے پوچھا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے بلال کو ان کا جو کنارہ تھا ان کی جو آزاد دینے کی جگہ تھی اسے چھوڑ کر آپ نے یہاں آزاد دینے کا کیوں حکم دیا فرمایا قیامت تک آنے والے لوگوں کو پتا چل جائے کبھی مسلمانوں کو حرام زادے متولیوں کو رشوت کو تاڑی بنے چوروں کے غلام کمیٹی اور کے ذمہ داروں کو پتا چل جائے کہ بلال اور بلال کے نائبوں کا مقام کعبے سے سے اس بلا کر اپنے گھر ہوئے باپ کا پیسہ پہنتا تھا اور اترا ہوا باقی کھانا دے دیتے یہ قوم ترقی کرے یہ قوم پہلے امت بنے گی اور میں اس وقت وہ تھا کہ گناہ کی جھلک دیکھ کر گناہ نہیں انجانے میں گناہ کی جھلک دیکھ کر شادی خانوں میں جاؤ اللہ کی قسم پتا نہیں لگتا یہ سمیا ہے یہ عائشہ ہے یا فلموں میں کام کرنے والے کسی سمارن کے ہے سب سور کی ملی ہوئی گاڑی میں پسٹک ہیں نیل پالش لگائے ہوئے نہ حیال سنا کا کسی کو پتا نہ حیال سنا کا بسے سسٹم ہے کتے ہیں کتیا ہیں داڑھی والے ہیں اگا کرنے والے حج کرنے والے آئندہ مختلف بڑے چھوٹے وہ اس کو بوجھ کھلا رہا ہے بسے سسٹم جانوروں کا میلہ ہے ہنسی ہے بتا ہے کتا ہے کہاں گیا کرنا کہاں گئی شرط کہاں گئی حیا آقا نے فرمایا نظام سکتا ہی فصلہ بیما کی تھا تیری شرم حیا کا جنازہ نکل جائے اس وقت وہ بات ہم چھوٹے تھے ہمارے رشتے دار کا ایک مکان تھا شہر میں تین مکانات تھے کافر کا بھی مکان تھا مسلمان کا بھی مکان تھا میرے رب کی سے کوئی جنانت کی قسم کافر مسلمان عورت کا احترام کیا کرتا بنگلور میں شیواجی نگر کے اندر ایک ہاسپٹل ہے اوشا ہاسپٹل اسماعیل سیٹ نے اس کو تعمیر کیا جو کون کی مسجد جنہوں نے وقت کی انہوں نے ہی وہ اوشا ہاسپٹل جو انڈین ایکسپریس کے پاس اور شیواجی نگر کے بس جان کے قریب ہے کیا تاریخ جانتے ہو سلمان تمہاری شادیوں کو دیکھ کر تمہارے ناچ گانے کو دیکھ کر تمہارے بازار کے ماحول کو دیکھ کر تمہارے کالجوں اور تمہارے اسکولوں کے کلچر اور تہذیب کو دیکھ کر نہیں لگتا کہ گوشا ہاسپٹل کی بنیاد کیا تھی اور کس وجہ سے گوشا ہاسپٹل بنی انگریز زمانے میں اسٹیشن اسٹیشن ریلوے کے قریب عیسائی مشنریز کی ایک چرچ ہاسپٹل ہے جس کو مشین ہاسپٹل کہتے ہیں اس زمانے میں انگریزوں نے ڈلیوری کے لیے یعنی عورتوں کے بچہ چلنے کے لیے مشین ہاسپٹل بنایا دیکھا کہ ہندو آ رہے ہیں کرسچن آ رہے ہیں آ رہے ہیں اور مسلمان ہے کہ گھروں میں پر اور عورتوں سے ڈلیوری کرا کر یا تو زچہ بھر رہی ہے یا تو بچہ بھر رہا ہے اور مشنری ہاسپٹلوں کے اندر جن ڈاکٹر نہیں تھے مرد ڈاکٹر نہیں تھے لیکن عورت میں اتنی حیا تھی کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کافر عورت کا ہاتھ میرے بچے کو لگے پیدا ہونے کے بعد شرم تھی حیا تھی رینت تھی جب انگریزی برطانیہ کی حکومت دیکھا ان کی عورتیں مر رہی ہیں ان کے بچے مر رہے ہیں لچا مر رہی ہے مجبور وہاں پر ایک اوشا ہاسپٹل کے نام سے مسلمان عورتوں کے لیے ہاسپٹل بنائی جس میں کوئی اور دھرم والے اور والے نہیں آ سکتی عورتیں یہ مسلمان عورتیں ہیں پردوں کے ساتھ آئیں گی اور پردوں کے ساتھ بچے پیدا کر کر جائیں گے یہ بھی مسلمانوں کی تاریخ آج لگتا ہے پتا نرسنگ ہوم میں جانا ایک عورت کا پیشن ہے ایک مرد کی شان ہے معلوم نہیں ہوتا کہ یہ جو ہو جا رہا ہے اپنی بیوی کا غلام بن کر بیوی کو لے کر چیک اپ کرانے ڈاکٹر ہیں جینٹس ہیں مرد ہیں اور میڈیکل کالج کے پریکٹس کرنے والے اسٹوڈنٹ ہیں باہر لے جاؤ چیک اپ کیسا کیا جاتا ہے حامیہ عورت کا آم کھول کر جیپ دے کر شرمدا کے پاس پیٹ کو چھو کر اور جوڑا نوجوان لڑکے پریکٹس کرنے والے میڈیکل نکلتا تھے اور اس کے بعد مر جاتی تھی عورتیں کہا کہ کافی عورت کا اس باقی کا وقت میں جب بچہ ایمان اسلام کی حالت سے آئے گا ہم نہیں چاہیں گے کہ کافی عورت کا پرچھائی بھی ان کا سایہ بھی ایک مسلمان بچے پر پڑ جائے اور آج فیشن کی طرح وہ آواز لینے جا رہا ہے پورا میک اپ کر کر ساڑی پہن کر ریڑے چمارے کو پیٹ دکھا کر نرسنگ ہوم کے اندر یہ واکنگ کرتے ہوئے ڈاکنگ کرتے ہوئے جاتی ہے اور یہ ہجڑا اس کو لے جاتا اب وہ اولاد داخلہ پیدا ہو وہ اولاد دیندار پیدا ہو کس بات میں رنڈی کے اوقات ہو اور کس بات میں بگڑے کے اوقات ہو وہ اولاد حضرت علی کی اولاد ہو وہ اولاد حضرت حسین کی شکایت رکھے گی وہ اولاد حضرت عثمان کی حیا رکھے گی وہ اولاد حضرت خالد اتنے ولید کی برادری رکھے گی وہ بھی جیسی باپ ویسے بچے جیسے باپ ویسے بچے پیدا ہوں گے حضرت عبد الرحمان مساری رضی اللہ تعالی بڑے غریب قدر صحابی ہے روایتوں میں آتا ہے ایک سفر میں گئے اور سفر پورا کر کر جب مدینہ طیبہ ہے آپ جانتے ہیں مدینہ طیبہ ذرا ٹون میں ہے ڈھلان میں باہر سے مدینہ طیبہ کو آنا پڑتا ہے ایک سوٹر کے ڈون اترنا پڑتا ہے تاریخ میں لکھا ہے حضرت عبد الرحمان ابرحمان تالاب رضی اللہ تعالیٰ جب سفر کر کر آ رہے تھے ہم مدینہ طیبہ میں آنے کے لیے ٹیک چڑھنا پڑتا ہے چڑھے اس سے سے ایک ایک صبح میں حصول کر کر اپنی کھوپڑی میں منہ اپنے گھر کی طرف بالوں کو باہر کی طرف دھوپ آ رہی تھی اس کو وہ رہی تھی اور بنگلور کے اندر کرام کو الوداع کرنے کے لیے حج کمیٹی میں میلہ لگتا ہے نوجوانوں کی حرام دادوں کی ٹولیاں ان کو ٹکر مارنے آتی ہے ان کو احرام کا خوف نہیں ان کو حج کی نسبت کا ڈر نہیں ایک میلہ ہوتا ہے پوری میک اپ کے ساتھ پھول لگا کر مزین ہو کر بن کر سور کر یہ عورتیں آتی ہیں حجار کرام کو الوداع کرنے کے لیے اور مستقل نوجوانوں کی ایک ٹولی ان کو دیکھنے کے لیے اور ان کو اگر بنا بھارتوں میں ہو تو بھارت تو بنا کی جگہ ہے اگر بنا قواعد کے اڈے میں ہو کی جگہ ہے اگر جنا شراب خانے میں ہو شراب خانہ جنا کی جگہ ہے اگر جنا سنیما گھر میں ہو تو سنیما گھر جنا کی جگہ ہے مسلمان حج بیت اللہ کو جانے والے اللہ کے مہمان ہر تین جگہ مسلمان نوجوان ٹکر مارنے کے لیے غیر محرم عورتوں کو دیکھنے کے لیے مستقل سفر کر کر آتے ایسا کوئی موقع نہیں تھا عبد الرحمان رضی اللہ تعالی کہیں شادی میں نہیں گئے تھے کہیں کہیں میں میں نہیں گئے تھے کہیں کمیٹی کے میلے میں نہیں گئے تھے سفر سے آئے ایک اوپر کی طرف جانا تھا اور نیچے کی طرف اترنا تھا آنکھیں بند کر کر کوئی آدمی چلتا نہیں دیکھا ایک صحابیہ عورت اپنے چہرے کو گھر کی طرف کر کر دہلی میں بیٹھ کر جب سورج کی کرنیں اور سورج کی تبیف آ رہی تھی تو بالوں کو سکھا رہی تھی عبد الرحمان رضی اللہ تعالیٰ کی نگاہ عورت کے بالوں پر پڑ گئی پنجا تھا زارو قطار رونے لگے زارو قطار رونے لگے اب کوئی اس چہرے کے ساتھ ان کے ساتھ کیا میں میرے محبوب آقا کے دربار میں جا سکتا ہوں رنڈیوں کو دیکھ کر تجھے شرم نہیں آئی فلموں میں حرام شادیوں کو دیکھ کر گندی فلمیں دیکھ کر گندے پوسٹر دیکھ کر تجھے شرم نہیں آئی کہ کے آخا دربار میں جا کر اور سر کا پانی تو دے گا آخا سے شفاف کا بلوانا بیٹھے گا کون ہے آخا علاوہ فوج اسے کا پانی دینے والا کون ہے آخا کے علاوہ شواہد کا پروانہ دینے والا کوئی تیرا وقت تیرا حسن دے گا تیرا اسمام تیرا مالک تیرا متولی تیری اولاد اور جس کی غلامی میں تو نے اپنی زندگی برباد کی کیا وہ جرم تجھے دے کون ہے آخا کے علاوہ شفاعت کا پروانہ دے رہے گا ان کے ساتھ گرا کے ہاؤ سے سر کا پانی دے رہے اس تاریخ نے چہرے کے ساتھ اللہ کا واسطہ دے کر ہاتھ جوڑ کر اگر سستا میں تجھے پوچھتا ہو تیرے بننے کے بعد داری مڑی حالت میں سیاحت میں اٹھے گا یا ایک بننے کے بعد آرٹیفیشل گاڑی لگا داڑھی مڑی حالت میں اٹھے گا جیسے لڑے گا ویسے اٹھے گا اس داڑھی مڑی حالت میں اگر تو حوض کوثر میں جائے گا تو کیا تجھے حوض کوثر کا جان ملے گا تیرے چہرے پر بے نمازیوں کی نہ جا کر کیا تجھے شہاب کا پیمانہ ملے گا ارے کس چیز نے تجھے بے خوف دیا یا ہے انسان نہ نکل کریم رب کریم سے کس چیز سے تو دھوکے میں پڑ گیا ہے اللہ اللہی اس نے تجھے پیدا کیا اس کا کیسے اس چہرے کے ساتھ حوض کوثر کا پانی ملے گا اس سورت کے ساتھ شباب کا دروازہ ملے گا یہ یہود و سارا کے لباس کے ساتھ عرض کا سایہ ملے گا اللہ کے لیے لگے آج قسم کھا لے میری بیوی رہے یا طلاق کا پروانہ حاصل کر لے میری اولاد رہے یا آپ کا پروانہ حاصل کر لے میری نوکری رہے یا ایک کہ ملازمت سے رہے استفا دے دو میرے آقا کی سنت کو میں چہرے سے نہیں نکال دوں گا مرد دم تک گردن کٹ جائے گی لیکن نماز کو نہیں چھوڑوں گا گھر میں پڑھنے کو لاؤں گا میری بیوی نہ مانے طلاق کے پتھر مار کر اسے گھر سے نکال سکتا ہو لیکن بیوی بی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا دیکھ تیری کامیابی تیری ترقی تیری تربیتی امریکہ کی امریکہ کے طور طریقوں میں نہیں یہود و نسارا کے طور طریقوں میں نہیں اے مسلمان تو چاہے کون سے مقصد فکر کا کیوں نہ ہو سورے فاتحہ پڑھتا ہے غیری مقصومی علیہ الگ ہی غلط سال اللہ جن پر تیرا غضب ہوا ان کے راستے پر نہ چلا جو گمراہ ہیں ان کے راستے پر نہ چلا داڑھی مرے غذب والے ہیں نہیں اور یہود و نسارا غذب والے ہیں نہیں صاحب اسلام نے پوچھا یہ غریب مقصود علیہ کیا اس سے سارا مراد ہے آقا نے فرمایا اس کے علاوہ اور کون ہو سکتے ہیں نماز میں کھڑے ہو کر بولتا ہے یا اللہ یہ کا طریقہ نہ کو نظارہ کا طریقہ نہ کو اور نماز پڑھ کر حرام کے ساتھ سے جا کر پیسے دے کر ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی سنت نکال کر پیشاب کی نالی میں ڈال کر اور کہتا ہے یا اللہ میں یہود و نسارا کروں قیامت کے دن تیرا اثر خوش کے ساتھ ہوگا اگر تیری داڑھی بڑی بھی ہوگی ٹونی بھی کے ساتھ ہوگا تیرا حضر کافروں کے ساتھ ہوگا الفر ہوگا کبھی سیرت آئی کبھی شرم آئی کبھی حیا آئی کہ میں آقا کو کیا کیسا دکھاؤں گا عبد رضی اللہ تعالیٰ جب دیکھا آپ نے انجانے میں نکاح پڑ گئی تو تو پیسے دے کر خریدتا ہے تو روپیہ لے کر ٹی وی لے کر آیا تو سفر کر کر جا کر رڈیوں کا دیدار کرتا ہے سنیما دیکھتا ہے انجانے میں نگاہ پڑ گئی واپس جنگل کی طرف چلے گئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوداؤں کی سفل رکھنے والے لاکھوں باپوں کی محبت رکھنے والے دیکھا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ابو بکر ہیں حضرت عمر ہیں حضرت عثمان ہیں حضرت صلاح ہیں حضرت زبیر ہیں حضرت علی ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں لیکن ہے کہ سالبہ ساری عبد الرحمان نظر نہیں آ رہے ہیں ایک دن دو دن بیمار سمجھے اس کے بعد دیکھا نہیں آ رہے ہیں صحابہ کرام کی ایک ٹیم بنائی فرمایا کہ میرا نظر نہیں آ رہا ہے اللہ کی قسم اپنے بچے کی جدائی کا سزا برداشت نہیں کر سکتی محبت اپنے صحابہ کی جدائی کا اپنی امت کی غم کا سزا نہیں برداشت کر سکتا صلی اللہ علیہ وسلم آقا تیرے لیے مرے آقا تیرے لیے ہو تیرے لیے سلمان مبارک شہید کریں تیرے لیے پیٹ پر پتھر باندھے اور تو آقا کے چہرے کی طرف یہ چھوٹے یہ کہہ کر آقا میں گاڑی بناتا ہوں مجھے آپ کا چہرہ پسند ہے آقا میں بھیڑ چمانوں کا لباس پہنتا ہوں مجھے تیرے سی کو فاروق کا لباس پسند نہیں آقا میرا گھرانا یہ ہو دونوں سارا کا ہو سکتا ہے فاطمہ اور کتےجا اور زیب کا نہیں ہو سکتا کیا بگاڑا آقا نے تیرا صحابہ اکرام تلاش کرنے کے لیے نکلے جاتے جاتے ایک جنگل میں گئے دیکھا ایک جھوپڑی جھوپڑی والی ایک بڑھیا تھی صاحب کرام گئے کہا جان السلام علیکم بڑھیا نے کہا وعلیکم السلام بیٹے کیسے آنا ہوا کہا ایک صحابی کی تلاش میں آئے ہیں سارے مدینے منورہ کے جنگلات پود کے پہاڑ بیا گان اور بڑے بڑے میدانوں کو کھنگال دیا کہیں پتا نہیں لگتا بڑھیا کہیں تو نے کسی آدمی کی روتی ہوئی آواز کو اور کسی آدمی کو یہاں دیکھا گڑیا نے کہا دن میں تو کچھ نہیں ہوتا ہاں جب رات میں سورج گرو ہوتا ہے ان جھاڑیوں میں تھوڑی کی آواز آتی ہے پتہ نہیں وہ کون ہے حضرت کسی کے حضرت فاروق کے اور سادہ کی جوان سورج کے گرو ہونے کا انتظار کرنے لگی جب سورج غروب ہو گیا وہاں جھاڑیوں میں سے رونے اور پھاٹنے کی آواز آ رہی کیا تھی کلر ٹی وی لا کر بیگم کو دکھایا گندی فلم بہو دو بچوں کے سامنے بیٹوں کے سامنے کالی لڑکی کے سامنے بیٹھ کر دیکھا ارے یہ تو پر مدینہ منظر آتا اترتے ہوئے انجانے میں نگاہ پڑ گئی اب جب گئے تو دیکھا کہ واقعہ تک خبر کا پورا سال رام سال رضی اللہ اتارا جائے السلام علیکم کہا کہ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ صدیق ہٹ جاؤ ہمارو علی خدا کا توڑنے نے مجھے گھیر لیا خدا کے آزاد نے گھیر لیا تم پاکیزہ پتہ ہو تم پاکیزہ لوگ ہو اللہ کا اللہ کے نبی کا واسطہ میرے نے خریدا تھا حضرت صدیق رضی اللہ علیہ فرمایا سالبہ نبی نے تمہیں سلام سنایا ہے اور نبی نے نبی نے نہیں ہے نبی کو میرے گناہ کا علم نہیں ہوگا نبی سے میرے جرم کا پتا نہیں ہوگا ورنہ نبی مجھے دوست کر نہیں دے کے لیے جاؤ نبی سے کہہ دو میں نبی کا رفتار ہوں میں دین کا دشمن ہوں داڑھی انہوں نے نہیں اٹھائی عورت کو کس پینٹ نہیں پلائی لڑکیوں کو غیروں کے ساتھ بھاگنے کا موقع فراہم نہیں کیا بفے سسٹم میں کتوں کی طرح کھڑے ہو کر نہیں کھایا چھپا نے عورتوں کو نہیں بھیجا انجانے میں نگاہ پڑ گئی فرمایا کہ نہیں سالبہ نبی بڑے بے خراب ہیں اللہ خبر کا ہماری عزت نہیں رہے گی ہمارے ساتھ چلو حضرت عبد الرحمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ روزے لگے گڑگڑانے لگے نہیں یہ چہرہ نبی کے سامنے جانے کے لائق نہیں کام کرو اگر نبی نے بلایا ہے جب نماز میں کھڑے ہو تو مجھے جب تشہد میں بیٹھے تو مجھے بھیجا کر جماعت میں شامل کر دینا نبی کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں انجانے میں نگاہ پڑ گئی جان بوجھ کر گنا کرنے والے جان بوجھ کر سنتوں کا قتل کرنے والے قرآن کی توہین کرنے والے کچھ تو سیرت کر کچھ تو شرم کر میرے خیال میں آج کا بیان سننے کے بعد اگر جمعہ تک کسی کا چہرہ پھر دوبارہ مٹا ہوا دے یعنی پھر اس نے اس طرح چلایا ہو پھر اس نے نماز چھوڑی ہو پھر اس نے عورت کو پردہ نہ دیا ہو طے کر لو کہ اس کا نقص جو ہے صحیح نہیں یہ خلاف پہلی کی اولاد جاتے اس کی ماں کے اندر پر اللہ کا قرآن دے کر پوچھو کہ دین کی اتنی شخص بات سن کر قرآن کی اتنی سخت بات سن کر حدیث کی اتنی سخت بات سن کر قبر کا انجام دے کر حجر کا انجام سن کر پھر بھی اگر کسی کے چہرے پر اس طرح چلتا ہے اگر کوئی گھر میں ٹی وی چلتی ہے کوئی لوا چھوڑتا ہے کہیں بے پردگی جا کر پردہ نہیں آتا سمجھ لو یہ حلال کے اولاد ہے حضرت نسل میں کوئی فرق ہو گیا اس کی ماں کو قسم دے کر پوچھتا چھوٹی سی بات انجانے میں عبد الرحمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ جب آپ ہو رہی تھی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشہور میں آ کر بیٹھ گئے اللہ کے حبیب صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مکمل کیا اور جو ہماری رضی اللہ تعالیٰ اپنی بقیہ رکعتوں کو مکمل کیا آقا نے عبد الحمان صاحب انصاری کے چہرے کو دیکھا تو جیسی ماں اپنے بچھڑے ہوئے بچے کو دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے آقا تجھے پانے کے لیے بے قرار ہے اور تم چہرہ منا کر آقا کے دل کو تین چلو آقا نے فرمایا آئینی کی سلام نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جو نماز کو چھوڑتا ہے وہ آقا کے آنکھوں کے اندر تیر کو چباتا ہے تیر کو چبانے والا صحیح نصب سے صحیح اس میں سے نہیں پیدا ہوا میرے محبوب کو پھونکنے والا میرے محبوب کو گالیاں دینے والا میرے محبوب کی طرف انگلیاں اٹھانے والا میرے محبوب کی شان میں گستاخی کرنے والا یہ قرآن کا اعلان ہے کل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حوض کا اوثر دیا فصل کی کا منہر آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے آگے کیا ہے ان کا وہ لگ کر میرے دائیں میرے بائیں میرے پیچھے میرے سے لگائے احترام مفتی علی کلام ایسا احترام بیٹھے ہوئے ہیں ان شانیہ کا وہ لگ کر اس کا ترجمہ ان سے پوچھیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ کا دشمن اس کی نسل کٹی ہوئی ہے اس کا حسن کٹا ہوا ہے اس کا نصب کٹا ہوا ہے گاڑی اٹھانے والا تو ہے دشمن ہے نبی کو گالی دینے والا ہے نبی کی تعریف کرنے والا ہے علماء کا علماء کی بے عزتی کرنے والا بزرگوں کی پگڑیاں اچھالنے والا مسجد کی کرنے والا مدارس کو گری نگاہ سے دیکھنے والا چندے والے آئے انہیں نگاہ سے دیکھنے والا اللہ رسول کا واسطہ دے کر پوچھتا ہو یہ نبی کا دوست ہے نبی کا دشمن ہے نبی کا موافق ہے نبی کا مخالف ہے موسم کو اپنے سے بدتر سمجھنے والا ایمان دو اپنے کامات سے کمپرٹ سمجھنے والا اللہ رسول کا واسطہ ایک نقصے سے پیدا ہوئے ہو اللہ رسول پر ایمان ہو کابے کی طرف رخ ہو اللہ کے لیے بتانا یہ نبی کا موافق ہے مخالف ہے اور قرآن کیا کہتا ان کام یا ہوا لگتا ہے آپ کا جو دشمن ہے اس کی نسل ختم ہے اس کا حسن مطلب نسل ختم ہے صحیح نہیں وہ حرام کا بچہ ہے امام سرکاری دینے والا مالک کو گری نگاہ سے دیکھنے والا مسجدوں کی توہین کرنے والا مدارس کی توہین کرنے والا علماء کی پگڑیاں اتارنے والا نبی کے چہرے کا مذاق بڑھانے والا نبی کی تہذیب تمدن کلچر اور معاشرت کا مذاق اڑانے والا یہ میرا میرے باپ کا فیصلہ نہیں اللہ کے قرآن کا فیصلہ امنا کا ہوا کر تھا چولی پہننے والی عورت کمر دکھانے والی سینا دکھانے والی انگریزی بول کر اپنے آپ کو برطانیہ کی اولاد ثابت کرنے والی اپنے کو مکی سمجھنا سمجھنا مقیق سے رشوت پیدا کرنا روز مظاہرہ کی شادی سے رشوت پیدا کرنا حضر جگہ سے رشوت پیدا کرنا سبھا بربا سے رشوت پیدا کرنا اے سمجھتا ہو نبی کا دشمن ہے یا دوست ہے اگر دوست ہے تو مبارک اگر دشمن ہے قرآن کہتا ہے ان شانیا کا آتا کر وہ حرام کا بچہ ہے اس کا نقص ختم ہے اس کا اثر ختم ہے داری بنانے والے اب تم نے بات نہیں سنی تھی اب تم نے سن لی سوٹ کھا کر ماں کے کپڑے اتار کر بلاکار کرنے والے تجھے پتا نہیں تھا کہ لون کا کیا عذاب ہے نہ کی کا کیا عذاب ہے سوٹ کا کیا عذاب ہے اب معلوم ہو گیا پھر بھی بلاکار کر رہا ہے ان نوشانیا کا ہوا لگتر اب تیرے حسب دسب میں ڈول ہے تیری ماں کو سر پر قرآن رکھ کر پوچھا جائے گا قسم لے کر ماں تو سب سے بتا دے یہ تیرے شوہر کے رشتے سے پیدا ہوا کہیں اور غلطی کا کوئی نتیجہ نہیں ہے ماں کی عزت بچانا چاہتے ہو حسب و نسب بچانا چاہتے ہو اپنی خبر بچانا چاہتے ہو عبد الرحمان سالبی کا ایمان پیدا کرو سلام دینے آخا عالم صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کو چہرے اندر کو رخ کیا حضرت سالہ انصاری کو دیکھے تو خوش ہو گئے مشروع ہو گئے میرا بچڑا ہوا صحابی مل گیا آقا تو ہمیں کہا کر خوش ہوتے ہیں اور وہ داڑھی بنا کر آقا سے دور ہوتا جاتا ہے سوت کھا کر نمازیں چھوڑ کر سنتوں کو چھوڑ کر آقا سے دور ہونا چاہتا ہے جب چھوٹی رکاوٹیں مکمل ہوئی پاک ہیں آپ امام الانبیاء ہیں آپ سید الانبیاء ہیں آپ شافی محتر ساتھی کر مجھ بڑے کار سے آپ اپنے دوست کو گندا نہ دیجیے آپ نے فرمایا طالبہ فرشتے تیرے بارے میں بشارت لے کر آئے ہیں کہ تیرے رونے میں تجھے مقبولت کا پروانہ تجھے دلا دیا جنت کی کنجی تجھے کھلاتی ہے سالبا کوئی پریشانی کی بات نہیں سالبا الرحمان کا جو ہے سر مبارک آقا کی گود میں تھا یہ بشارت سنی یہ چیز آخا کے گود میں روح برباد کر کر اللہ کے پاس چلی گئی تھی ایک بھول اتنی دور تک لے کر گئی تو جان بوجھ کر جان نہیں جان بوجھ کر نماز نہیں چھوڑتا حضرات یہ امت بڑی مشکلوں سے امت بنی ہے یہ قوم نبی کے قربانیوں کے سبقے میں نبی کے رات کے جگنے میں اور دن کے مسائل کے برداشت کرنے کے سبقے میں بنی ہے میں دو دو پاس کہتا ہوں یا تو مسلمان بنو پوری طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اگر نہیں اسلام کی کوئی چیز تمہیں پسند نہیں دیکھو یہ جمہوری ملک ہے یہ سیکولر ملک ہے بی جے پی والے خوش ہو جائیں گے بھاجپا خوش ہو جائے گی کامرے خوش ہو جائے گا اڈوانی خوش ہو جائے گا جاؤ اڈوانی کے دھرم کو قبول کر لو بی ایس پی والے کے دھرم کو قبول کر لو کیوں نبی کے دل کو چکاتے ہو کیوں اسلام کو رسوا کرتے ہو کیوں مسلمانوں کو شرمندہ کرتے ہو اسلام کو رسوا کرنے کے لیے کیا یہود کم ہے کیا نسارا کم ہے کیا امریکہ کم ہے جو مسلمانوں کی گودوں میں پیدا ہو کر ان کی قوت میں پیدا ہو کر آج اسلام کے لیے پتا بن رہے ہو اسلام کو رسوا کر رہے ہو آج فیصلے کی آخری رات ہے یہاں پہ دو تمہیں راستے طے کرنا ہے قریب ان کی جنما وہ قریب ان کی تعیر ایک جنت ہے ایک جانب ہے یا تو سیدھے جنتی بن جاؤ جنت تمہاری میری محتاج نہیں ہے نہیں ہے محتاج کہ ہم جنت میں جائے تو جنت کا پیٹ بہے پسند ہے جنت لو پسند ہے صحابہ کا طریقہ ہو وزن ہے اللہ کے نبی کا نئی وزن ہے ہندوستان سیکولر ملک ہے سینکڑوں مرتد ہو رہے ہیں لڑکیاں پیڑوں چماروں کے ساتھ بھاگ کر اسلام کو چھوڑ رہی ہیں چھوڑ دو یا ماں کرم جن سطح کو اب تنو سلطان میرا اللہ کہتا ہے تم اکیلے نہیں پورے انسانوں کو ملا کر پورے انسان کو ملا کر اللہ کی بغاوت پر اتر جاؤ سب تاریخ دانے لگو سب بے نوازی بن جاؤ سب عورتوں کو لڈی بناؤ سب گھروں کو ہوم تھیٹر بنا دو میرا اللہ کا اعلان ہے یا ماں شرط فن بل انسانوں اور زندہ کی جماعت جگہ تو ان کو جو بھاگ سکتے بھاگو جاؤ امریکہ جاؤ جاؤ برطانیہ جاؤ جاؤ فرانس جاؤ جاؤ چائنا جاؤ سوہل جاؤ مشتری جاؤ عدالت جاؤ چاند پر سورج پر اور سالوں پر سمندر ڈالو میرا اللہ کہتا ہے جہاں جاؤ گے وہاں میری قدرت کو پاؤ گے الموت ولو گرو کی خوشی جنا کہاں تک نہ کہاں تک بھاگتا رہا قانون کہاں تک بھاگتا رہا ابو جہاں کہاں تک بھاگتا رہا ابو کہاں تک بھاگتا رہا ادبا شیوا کہاں تک بھاگتا رہا ابلا سے کہاں تک بھاگتا رہا عبداللہ سے سبا کہاں تک بھاگتا رہا نہیں کہاں تک بات ہو گئے اللہ کے سلطان جہاں جاؤ گے اللہ کی قدرت کو پاؤ گے آج کی رات توبہ کی رات ہے مسلمان توبہ کر لو جب تک رہو گے ایمان اور اسلام پر زندہ رہو گے اور جب چلی جائے گی گھر چلا جائے گا دنیا ٹوٹ جائے گی نبی کا دامن نہیں چھوٹے گا مرنے کا رشتہ نہیں چھوٹے گا مدینے کا رشتہ نہیں چھوٹے گا قرآن کے پارے نہیں چھوٹیں گے نبی کا نبی کی سنت اور آفا کا طریقہ نہیں چھوٹے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے اللہ ہمارا خاتمہ فرمائے ایمان اور اسلام پر فرمائے اس کل کا کہہ رہا میں نے کہا کہ جیسے کانوینٹ جو ہے آج امت کی تباہی اور بربادی کا دریاں ہے آپ کے علاقے میں الحمدللہ اردو اسکول بڑے اچھے پیمانے پر چل رہے ہیں اور انہی اسکولوں سے ہمارے معاشرے کی ترقی ہے اور یہ اغیار کی ترقی اور سے ہم کر سکتے ہیں اور کے جو مقاصد ہیں وہ قلعے ہیں یہاں پکا سچا مسلمان بنایا جاتا ہے ہمارے عقیدے بچوں کے محفوظ ہوتے ہیں ان کا مستقبل ہے ان دونوں کی طرف میری درخواست ہے کہ آپ توجہ بنوائے اردو اسکولوں کو اور مساجد کے مقاصد کو آغاز کروائے اور میری درخواست کریں کہ دعا کے بعد انشاءاللہ بیانوں کے چانس کے اس کی جو ہے درست کیے جائیں گے اس کو حاصل کرتے ہوئے جائیں مائع محرم کیا محرم کے اندر کوئی مخصوص عبادت نہیں سوائے آشورے کے روزے کے یا تو نوزت کا روزہ ہے یا دس گیارہ کا روزہ ہے اور ایک اچھا عمل ہے میں میں فرمایا گیا سے کھانا اور بہترین سے بہترین پہننا اگر کوئی کرے گا اللہ تعالیٰ سال بھر تک اس کو اسی طریقے سے کھلاتے رہیں گے پلاتے رہیں گے پہناتے رہیں گے یہ جلوسوں میں جانا ماسک کرنا پنجے بٹھانا اور ہجڑا پکانا اور شربتیں کی نیاز کرنا یہ شیعہ سے ہماری قوم کے اندر آ گیا ہے چونکہ ہندوستان کا معاشرہ مکس معاشرہ اور مخلوط معاشرہ ہے اس لیے خرابیاں ہمیں پیدا ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرتا ہے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعل قاتلهم وانصر من قتل دين محمد صلى الله عليه وسلم يا رب فلا تجعلنا معهم اللهم انصرنا فانك خير الناصرين اللهم افتح لنا فانك خير الفاتحين اللهم ارزقنا فانك خير الرازقين اللهم انا نسالك ما كان به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم من الخير ونعوذ بك من شر ما استعاذ به ربك نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من الشر وانت المستعان وانت البلاء ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين